جناب شعبہ ابو عبداللہ بن دینار مولا ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جب غسل جنابت کرتے تو اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں پر سات بار پانی ڈالتے پھر اپنی شرم کا دوتے ایک دفعہ وہ بھول گئے کہ کتنی بار پانی ڈالا ہے تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں نے کتنی بار پانی ڈالا ہے میں نے کہا مجھے معلوم نہیں کہا نہ رہے تیری ماں جاننے سے تجھے کیا مانے ہوا پھر وضو کیا جیسے کہ نماز کے لیے ہوتا ہے پھر اپنے جسم پر پانی ڈالتے اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے تہارت حاصل کیا کرتے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر دو سو چھیالیس